اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے پیمانے اونڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابےدار ہوں